Dr. Mehdi Hasan, a professor of journalism. And we are discussing here in this course the history of mass media in Pakistan, its impact, its development, and how society influenced the working of mass media, whether it is successful in changing the trends in society for progress and development, and is it is not successful sphere, what are the causes and what are the reasons and what lacks in the working of mass media آج کل ہم آپ سے ٹیلی ویژن نے کیا تبدیلیاں کی اور کس طرح کام شروع کیا اس پہ ہماری بات چیت آپ سے جاری ہے میں آج جب آپ کے اس یونیورسٹی میں اس ڈسکشن کے لیے آ رہا تھا ورچوئل یونیورسٹی میں تو ایک نوجوان نے ابھی ابھی مجھ سے پوچھا تھا کہ جرنلزم اور میس کمیونیکیشن میں کیا فرق ہے تو مجھے خیال آیا کہ یہ فرق آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دو ٹرمز الگ الگ کیوں ہیں اور ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے جرنلزم کی ٹرم جرنل لفظ سے نکلی ہے J O U R N A L journal journal اس ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں جس میں کچھ چیزیں ریکارڈ کرنے کے لیے لکھی جاتی ہیں کوئی بھی ریکارڈ کیپنگ جو ہے یا داشتیں یا ریکارڈ اس کو جرنل کہتے ہیں انگریزی میں تو جرنلزم کیونکہ خبروں کا اور بعض ایونٹس کا ریکارڈ بن جاتا ہے چھپنے کے بعد اس لیے اس کو جرنلزم کی ٹرم سے ہم ڈپیکٹ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں میس کمیونیکیشن ایک نئی اصطلاح ہے اور یہ اصطلاح انیس سو پچاس کی دہائی کی ہے ففٹیز کی کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں یہ محسوس کیا بہت سے ماہرین نے کمیونیکیشن کے اور سائیکلوجیکل وارفیئر کے کہ میس میڈیا نے جنگ عظیم میں دوسری جنگ عظیم میں بہت اہم رول ادا کیا تھا آپ کو یاد ہوگا مجھے یقین ہے یقیناً یاد ہوگا کہ ہم نے ریڈیو پہ بات کرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بی بی سی کو بہت ٹریبیوٹ پے کیے گئے تھے دوسری جنگ عظیم میں جو کارگزاری بی بی سی کی تھی اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جنگ جیتنے میں بہت سا کردار جو ہے وہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اور دوسری جو سرگرمیاں تھیں نفسیاتی جنگ کے حوالے سے یا وار آف ورلڈ بھی کہتے ہیں اس کے حوالے سے تو کچھ ماہرین نے یہ محسوس کیا کہ اس کو بطور ایک فلی فلیجڈ مضمون کے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے ابلاغ کو یا کمیونیکیشن کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور جب یہ ابلاغ یہ کمیونیکیشن بہت بڑی سطح پہ ہوتی ہے زیادہ لوگوں سے ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے آج کل تو اربوں لوگوں سے ہوتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے اس کو ہم میس کمیونیکیشن کہتے ہیں کیونکہ میس لوگوں کے بہت بڑے گروپ کو کہا جاتا ہے تو اس طرح آپ یہ جان سکتے ہیں کہ journalism is one part of mass communication اس میں اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں میس کمیونیکیشن میں ڈپلومیسی آ جاتی ہے پبلک ریلیشنز آ جاتی ہے ایڈورٹائزنگ آ جاتی ہے ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے اگر لارج اسکیل پہ ہو تو جبکہ جرنلزم ہم صرف خبروں کے حوالے سے خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہوں یا وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہوں اس کو ہم جرنلزم کے نام سے یاد کرتے ہیں تو آپ صرف یہ رکھیں ذہن میں کہ mass communication is a larger term and journalism is one part of the term mass communication ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے ہم نے ڈراموں کے بارے میں اپنی پچھلی ڈسکشن میں بات کی تھی وہ ایک حصہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرامز کا اور بہت طویل عرصے تک شروع ہونے کے بعد اب تو اکتالیسواں سال شروع ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا اپنی زندگی کا لیکن ایک طویل عرصے تک ڈرامے کو ہی سب سے زیادہ اہمیت حاصل رہی تھی کیونکہ بنیادی طور پہ جس وقت ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا تو اس کی ابتدا ایک تفریحی ذریعے کے طور پہ تھی اور کیونکہ فلم پاکستان کی کرائسز میں مبتلا تھی فلم انڈسٹری میں ہمیشہ سے ایک بحران رہا ہے اور بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری اس لیے ٹیلی ویژن ڈرامے نے سیریلز میں شارٹ پلیز میں اور ایک طویل ڈرامہ جو انہوں نے شروع کیا تھا ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا انہوں نے فلم کی کمی کو پورا کیا تھا بلکہ میں اس کو انالائز کروں اور میرا خیال ہے آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ پی ٹی وی کے جو بہت سے طویل ڈرامے تھے ڈیڑھ گھنٹے کے یا اس سے زائد کے ان کو ہم بہت آسانی سے ہندوستان کی ان فلموں کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں جن کے بارے میں ہندوستان میں ایک ٹرم پیرل سنیما یا آرٹ سنیما کی استعمال ہوتی ہے وہ فلمیں عام آڈینس کے لیے باکس آفس کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ایک مخصوص سنجیدہ پڑھے لکھے طبقے کے لیے ہوتی ہیں اور اس میں کچھ ایسے مسائل معاشرے کے ڈسکس کیے جاتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ جن میں عام آدمی کی دلچسپی کم ہوتی ہے عام آدمی جو فلم دیکھنا پسند کرتا ہے وہ عام طور پہ بہت تیز موومنٹس ہوتی ہیں اس میں اور ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں اور ان کی پریزنٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ عام آدمی اس میں دلچسپی لے اس میں گلیمر زیادہ ہوتا ہے اس میں ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے اور بسا اوقات تھیم جو ہے فلموں کی جو باکس آفس پہ ہٹ ہوتی ہیں وہ ریئلٹیز سے دور ہو جاتی ہیں تھیمز اس کی اور لوگ یہ بجا طور پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسی فلمیں زندگی کی حقیقتوں کو ریالٹیز کو ڈپکٹ نہیں کرتی تو آرٹ فلم اس سے ہٹ کے ہوتی ہے اور اس میں بہت کوشش کی جاتی ہے کہ زندگی کے جو حقائق ہیں ان کو اصلی شکل میں پیش کیا جائے تو پاکستان ٹیلی ویژن کا جو ڈرامہ تھا طویل ڈرامے لانگ پلے کہتے تھے ان کو اس نے اس کمی کو بہت خوش اسلوبی سے پورا کیا اور ان کو یقیناً ہم کسی بھی ملک میں بننے والی شارٹ جو آرٹ فلمیں ہوتی ہیں ان سے کمپیئر کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معیار کے اعتبار سے یہ ڈرامے اسی معیار کے تھے اسی سطح کے تھے جس سطح کی اچھی پیرل سنیما کے تحت فلمیں بعض ممالک میں بنتی ہیں یہ تو ڈرامے کا حصہ تھا جو ہم اپنے ایک گزشتہ سبق میں اپنی بحث میں اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں شروع میں پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک ہی چینل ہوتا تھا بعد میں ایک چینل بہت جلد شروع ہو گیا تھا سیونٹیز میں بہت کامیاب ہو گیا تھا وہ چینل شروع ہونے کے بعد اس کو ایجوکیشنل ٹی وی کہتے تھے ای ٹی وی اس چینل کا کام تھا ایجوکیشن کے پروگرام نشر کرنا خاص طور پہ جو اوپن یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کے لیسنس کلاس روم کے لیے اور ایسے آڈینس کے لیے جو گھر پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے وہ لیسن بہت یوزفل ہوتے تھے اور یہ ٹرانسمیشنز ای ٹی وی کی مارننگ میں ہوتی ہیں تاکہ جس وقت اسکول کالج میں بچے طالب علم ہوتے ہیں وہ وہاں اگر ٹیلی ویژن لگا دیا جائے جو لگا دیے جاتے ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کلاس روم میں ان لیسنس سے اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کلاس روم کا ماحول اور ٹیچنگ اس انداز سے کی جائے جس میں ٹیلی ویژن کی سہولت کو مکمل طور پہ استعمال کیا جائے اور نہ صرف لیکچر ہو بلکہ اس میں دکھا بھی دیا جائے جو کچھ بتایا جا رہا ہے خاص طور پہ جو سائنس کے مضامین ہیں اسکولوں کے لیے اس میں وہ تجربات اس میں ای ٹی وی پر ایجوکیشنل ٹیلی ویژن پر دکھاتے بھی ہیں اور یہ سلسلہ ارلی سیونٹیز سے جاری ہے یہ ایک الگ شعبہ ہے پی ٹی وی کا پچھلی ڈسکشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چینل نیشنل کے نام سے پی ٹی وی نیشنل جس میں چاروں صوبوں کی زبانوں اور کلچر کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور وہ شکایت دور کی گئی ہے کہ پی ٹی وی کے تمام پروگرام جو ہیں وہ کمپارٹمنٹلائزیشن کا شکار ہیں اور ایک دوسرے صوبے کی زبان اور کلچر کو دوسرے صوبوں میں متعارف نہیں کرایا جاتا پی ٹی وی نیشنل نے چاروں صوبوں کی زبانوں کو ان کے کلچر کو ان کے طرز زندگی کو اب ٹیلی کاسٹ کرنا شروع کیا ہے جس سے یہ سہولت حاصل ہو گئی ہے ٹی وی دیکھنے والوں کو کہ وہ کسی بھی صوبے میں ہوں وہ جس صوبے کی چاہیں زبان اور اس کے پروگرام اس کے کلچر اس کے مزاح اس کے دوسرے جو زندگی کے شعبے ہیں ان میں کس طرح زندگی گزارتے ہیں وہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے یہ channel P T V national channel کہتا ہے آج کل دنیا میں تمام ملکوں میں میس میڈیا کو صرف لوکل سطح کا کمپٹیشن درپیش نہیں ہے بلکہ یہ مقابلے کا رجحان جو ہے یہ انٹرنیشنل سطح تک پہنچ گیا ہے اب سیٹلائٹ کمیونیکیشن عام ہو جانے کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ملکوں میں ٹی وی دیکھنے والوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ بہت سے چینل دیکھ سکتے ہیں یا ڈشینٹنا کے ذریعے سے یا کیبل نیٹ ورک کے ذریعے سے اس کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساٹھ ساٹھ ستر ستر بسا اوقات اس سے بھی زیادہ چینل جو ہیں وہ لوگوں کو سہولت اویلیبل ہے اور بعض انٹرنیشنل چینل ایسے ہیں جو مکمل طور پہ خبروں کے اور کمنٹس کے چینل ہیں جس میں سارے دن چوبیس گھنٹے دن اور رات خبریں دی جاتی ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد نیا بلیٹن آ جاتا ہے تازہ ترین خبریں ہوتی ہیں ان پہ کمنٹس ہوتے ہیں آبزرویشنز ہوتی ہیں اگر ان کا انالیسز ہوتا ہے جس کو ہم انالیٹیکل رپورٹنگ کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے تو اس کمپٹیشن کی وجہ سے پی ٹی وی کو بھی اپنی نیوز پالیسی میں تبدیلی کرنی پڑی اور انہوں نے ہر گھنٹے کے بعد نیوز بلیٹن کی ابتدا کی اس چینل کو P T V news channel کہا جاتا ہے اور یہ کوشش ہے بعض بہت بڑے بین الاقوامی جو نیوز چینلز ہیں ان سے کمپیٹ کرنے کی اور لوگوں کو یہ عادت ڈالنے کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان کی خبریں بھی بین الاقوامی خبروں کے مقابلے میں سنیں اور اس کو پاکستان کے تناظر میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی عادت پڑے انہیں اس سے قبل میں نے جو ذکر کیا تھا ایس ٹی این کا کچھ عرصے تک ایس ٹی این ایک اگریمنٹ کے تحت سی این این کی خبریں پاکستان میں دیتا تھا سی این این امریکہ کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہے جو دنیا کے تقریباً ایک سو ساٹھ ملکوں میں دیکھا جاتا ہے اور یہ کیبل نیوز نیٹ ورک کے نام سے کام کرتا ہے اس کا ہیڈ آفس اٹلانٹا میں ہے اور اس میں تمام دنیا کی خبریں سی این این اپنی پالیسی کے تحت اور اپنے انداز فکر کے مطابق تمام دنیا کو مہیا کرتا ہے جب S T N N N C کی خبریں دیا کرتا تھا تو وہ اتنی بار تو نہیں ہوتی تھی جتنی بار سی این این دن میں خبریں دیتا ہے کچھ بلٹن وہ لے لیا کرتے تھے اور کیونکہ وہ پاکستان کے چینل کے تھرو براڈ کاسٹ ہوتے تھے اس لیے اس میں سے وہ خبریں یا وہ مناظر سینسر کر دیے جاتے تھے جو پالیسی میکرز یہ سمجھتے تھے یا ٹیلی ویژن کے پینل پہ بیٹھا ہوا آدمی یہ سمجھتا تھا اپنی پالیسی کے تحت کہ یہ منظر یا یہ خبر پاکستان کے مفاد کے پاکستان کے کلچر کے طرز زندگی کے خلاف ہے تو وہ اس کو سینسر کر دیا کرتا تھا لیکن اب جب براہ راست ریسیو کرتے ہیں لوگ خبریں تو یہ سینسرشپ اب پاسبل نہیں ہے لہذا اب کمپٹیشن بہت سخت ہے خبروں کے حوالے سے کسی بھی لوکل چینل کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ وہ کس طرح ان بین الاقوامی چینلز کا مقابلہ کرے جن کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں اور جو بہت عرصے سے تمام دنیا کو تمام دنیا کی خبریں دے رہے ہیں لیکن وہ خبریں دیتے اپنے انداز سے ہیں خبر جب سلیکٹ کی جاتی ہے اس میں بھی پالیسی کا عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ کون سی خبر براڈ کاسٹ کریں گے اس کے بعد جب خبر لکھی جاتی ہے نیوز بلٹن تیار ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے ریڈیو نیوز بلیٹن کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈیو اور اخبار کی خبر میں یہ فرق ہے کہ اخبار جتنی تفصیل دے سکتا ہے اور اخبار جو جو خبریں دے سکتا ہے ریڈیو وہ افورڈ نہیں کرتا اتنی تفصیل بھی افورڈ نہیں کرتا اور بعض خبریں جو نیشنل اہمیت کی حامل نہیں ہوتی یا انٹرنیشنل اہمیت کی حامل نہیں ہوتی وہ ان کو نظر انداز کرنے پہ مجبور ہوتا ہے ماں سوائے اس کے کہ بعض اسٹیشن سے جو لوکل نیوز بلیٹن نشر ہوتے ہیں اس میں اس اسٹیشن کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں آس پاس کے ان کی بعض خبریں جگہ پا جاتی ہیں لیکن عام طور پہ غیر اہم اور چھوٹی خبریں جو بہت مقامی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں وہ ریڈیو پہ نہیں ہوتی یہی مسئلہ ٹیلی ویژن کو بھی درپیش ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن عام طور پہ وہ خبریں سلیکٹ کرتے ہیں ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے جن کی اہمیت یا تو بین الاقوامی ہو یا ان کی اہمیت کم از کم قومی اہمیت کی حامل خبریں ضرور ہوں تو بین الاقوامی چینل جب خبریں تیار کرتے ہیں اپنے بلیٹن تیار کرتے ہیں اس میں وہ ہمیشہ اپنی پالیسی کو اور اس کے پالیسی آبجیکٹو جو ہیں جس ملک کا بھی وہ چینل ہے ان کو پیش نظر رکھتی اس کے بارے میں میں نے اخبار کے حوالے سے اور نیوز ایجنسیز کے حوالے سے آپ سے ڈسکشن کی تھی ایک کہ یونائٹڈ نیشنز کے ادارے یونیسکو نے یہ محسوس کیا تھا سکسٹیز میں کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن پہ وہ خبروں کے حوالے سے ہو یا کلچر کے حوالے سے ہو تفریح کے حوالے سے ہو اس پہ عام طور پہ تین چار بڑے ہائیلی انڈسٹریلائزڈ اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ملکوں کی قوموں کی منوپلی ہے اور وہ تمام دنیا میں تمام دنیا کا کسی بھی ملک کا کسی بھی شخصیت کا کسی بھی لیڈر کا وہ امیج پروجیکٹ کر سکتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں اپنی پالیسی کے تحت اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک کیمپین شروع کی تھی یونیسکو نے یونائٹڈ نیشنز کے ادارے نے کہ ایک ایسا انفارمیشن آرڈر بنایا جائے جس میں چھوٹے ملکوں کے ساتھ انڈر ڈیولپ سوسائٹیز کے ساتھ جن کو جن کے لیے عام طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ٹرم استعمال ہوتی ہے ان کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے بارے میں کچھ پازیٹیو آسپیکٹس بھی بتائی جائیں یا ان کے کلچر کو بھی پروجیکٹ کیا جائے یونیسکو سالوں تک اپنی اس کیمپین کی کامیابی کی کوشش کرتا رہا مگر اس کو اس لیے کامیابی حاصل نہیں ہوئی اس میں کہ جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں جو امیر ملک ہیں ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے میڈیا اونرز نے اس مسئلے پہ یونیسکو کی کیمپین سے کوپریٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا رپورٹر ہمارا پروڈیوسر ہمارا رائٹر آزاد ہے ہم اس کو ہدایات نہیں دیتے وہ جس چیز کو اہم سمجھے گا اپنی پروفیشنل اہلیت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ٹیلی ویژن پہ پروڈیوس کرے گا اس کو ریڈیو کے لیے پروڈیوس کرے گا اور اسی کے بارے میں اخبار جو ہے خبر دے گا یا مضمون لکھے گا یہ اسٹینڈ لینے کی وجہ سے یونیسکو کی یہ کیمپین کامیاب نہیں ہو سکی اور یہ منوپلی ڈیولپ سوسائٹیز کی جاری ہے اکیسویں صدی میں بھی اور اب یونیسکو نے یہ کوشش کرنی بھی چھوڑ دی ہے ماں سوائے اس کے کہ اگر بڑے چینلز کا اور بڑے میڈیا جوائنٹس جو ہیں جن کے بہت بڑے بڑے اخبار میگزین ہیں براڈ کاسٹنگ سروسز ہیں اگر ان کا رویہ نہیں بدلا جا سکتا تو انڈر ڈیولپ سوسائٹیز کے میڈیا اونرس کو اور میڈیا پرسنس کو وہ تربیت دی جائے کہ وہ خود کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کرنے میں دنیا کے سامنے کامیاب ہو سکیں مگر اس میں فی الحال کوئی بہت بڑی کامیابی تو نہیں ملی ہے لیکن اتنی کامیابی ضرور حاصل ہوئی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب بہت سے ملکوں کے ٹیلی ویژن چینلز لوکل کے علاوہ اب بیرونی دنیا میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں پی ٹی وی کی براڈ کاسٹ جو ہیں وہ دنیا کے پچاس سے زائد ملکوں میں دیکھی جاتی ہیں اور کچھ پاکستان کے پرائیویٹ چینلز ہیں جن پہ ہم بعد میں بات کریں گے ان کے براڈ کاسٹ اس سے بھی زیادہ تعداد ہے ملکوں کی بیرونی ملکوں کی جن میں وہ براڈ کاسٹ دیکھی جاتی ہیں اور پاپولر ہیں ان لوگوں میں بیرون ملک جو مقیم ہیں اور جو اردو زبان یا پنجابی زبان یا اور دوسری ہماری جو زبانیں ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں ان میں یہ چینلز جو ہیں بہت مقبول ہیں اور اس طرح ایک بہت بڑی ضرورت کمیونیکیشن کی اور انفارمیشن کی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی اس ترقی نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے جہاں تک نیوز پالیسی کا تعلق ہے جب ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے ایک جنرل گائیڈ لائن دی گئی تھی جس میں کلچر کا حوالہ تھا جس میں معاشرتی روایات کا حوالہ تھا جس میں پاکستان کے نظام کا خاندانی نظام کا حوالہ تھا اسی ہدایت میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو خبریں براڈ کاسٹ کرے گا اس کی پالیسی ہوگی ایک نیوٹرل نیوز پالیسی کہ جس میں مختلف اسکولز آف تھاٹ کو نمائندگی دی جائے گی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو آپ ملٹی پارٹی سسٹم کہتے ہیں جس میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں ون پارٹی سسٹم نافذ ہوتا ہے خاص طور پہ کمیونسٹ سوسائٹیز جتنی تھیں اور جتنی ہیں آج بھی ان سب میں ون پارٹی سسٹم ہوتا ہے دوسری پارٹی کی اجازت نہیں ہوتی اسی طرح بہت سے ایسے ملک بھی ابھی دنیا میں موجود ہیں جہاں پولیٹیکل پارٹیز کی اجازت ہی نہیں ہے مڈل ایسٹ میں بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پولیٹیکل پارٹیز کی گنجائش نہیں ہے یا قانون انہیں لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنا کے اپنے پولیٹیکل نظریات کا اور اپنے پولیٹیکل تھاٹس کا اظہار کر سکے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ملٹی پارٹی سسٹم میں بلیو کرتا ہے اور آزادی کے بعد سے پہلے دن سے آج تک پاکستان ہمیشہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے سے پولیٹیکل کیمپینس کرتا رہا ہے سوائے اس زمانے کے جب مارشل لاء کے تحت پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ یا پولیٹیکل پارٹیز پہ پابندی عائد کر دی جاتی رہی تو کہا یہ گیا تھا ایوب خان کے دور میں جب ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا کہ پی ٹی وی ایسی نیوز پالیسی اڈاپٹ کرے گا جس میں مختلف پولیٹیکل نظریات رکھنے والوں کو ریپرزینٹیشن حاصل ہوگی اور پی ٹی وی کسی ایک پارٹی یا صرف حکومتی نقطۂ نظر کو پروجیکٹ نہیں کرے گا لیکن اگر ہم پی ٹی وی کی نیوز کی پرفارمنس دیکھیں پچھلے چالیس سال کی دو ہزار پانچ میں پی ٹی وی کو کام کرتے ہوئے چالیس سال پورے ہو گئے ہیں اب اکتالیسواں سال شروع ہوا ہے نومبر دو ہزار چار میں اکتالیسویں سال کی ابتدا ہو گئی تھی تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں بہت آسانی سے کہ پی ٹی وی کی نیوز پالیسی جو ہے وہ اس ہدایت کے مطابق نہیں رہی ہے جو انیس سو چونسٹھ میں نائنٹین سکسٹی فور میں پی ٹی وی کے قائم ہوتے وقت طے کی گئی تھی پاکستان کی ہر حکومت نے اس میں میں کسی ایک حکومت کی تخصیص نہیں کرتا پاکستان کی تقریباً ہر حکومت نے اور ہر حکمران نے پی ٹی وی کے لیے جو نیوز پالیسی تجویز کی یا اگر حکمران نے نہیں کی تو پی ٹی وی کے کار پرداز نے پالیسی ساز اداروں نے نیوز ڈائریکٹر نے جو بھی پالیسی اختیار کی وہ اس ہدایت کے مطابق نہیں ہے اس میں ہمیشہ جنرلی فلو آف نیوز جو ہے وہ ون سائڈڈ ہوتا ہے اور ہمیشہ پرسن ان پار پارٹی ان پار یا کوئی گروپ جو ان پار ہے اس کی خبروں اور اس کے پالیسی اور اس کی سوچ کے علاوہ پی ٹی وی کبھی اپوزیشن کو وہ جگہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا جو اپوزیشن پارٹیز ڈیزرو کرتی ہیں پولیٹیکل سائنس میں یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ایک پرنسپل ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کو خاص طور پہ کسی بڑی مین اپوزیشن پارٹی کو اس کو گورمنٹ ان ویٹنگ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ جمہوریت میں یہ چانس ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آ سکتی ہے اور جو برسر اقتدار جماعت ہے وہ انتخاب ہار جائے تو وہ اپوزیشن پارٹی بن سکتی ہے اگر یہ روایت شروع ہو جاتی کہ اپوزیشن پارٹی کو اگر ایکول نہیں تو کم از کم تھوڑی بہت ریپرزینٹیشن کہ ان کو کیا اعتراضات ہیں رولنگ پارٹی کی گورننس پہ ان کی پالیسیز سے کیا اختلافات ہیں یا پرٹیکولر ایشوز جو ہیں جن کی مخالفت اپوزیشن کرتی ہے ان پہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے تو اگر صرف یہ پالیسی اپنا لی جاتی یا اپنا لی جائے کہ جو میجر ایشوز ہیں ان پہ اپوزیشن کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے تو اس سے جمہوری قدروں کو آگے بڑھانے میں بہت سی مدد مل سکتی ہے اور مل سکتی تھی ایک تو سلسلہ خبر لکھنے کا ہے کہ اس کو آبجیکٹولی لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا دوسرے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے جو ترقی یافتہ ملکوں میں بتائی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے براڈ کاسٹرس کو کہ سبجیکٹو مٹیریل جو ہے وہ صرف رائٹنگ میں ہی سبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی بلکہ وہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن کا براڈ کاسٹنگ کا پرفارمر جو ہے اس کے بولنے کے انداز سے بھی فرق پڑ جاتا ہے اور وہ کسی بھی اپنے لہجے میں تبدیلی کر کے کسی بھی پارٹی کا کسی بھی شخص کا مذاقہ بھی اڑا سکتا ہے اس کا مذاق اڑا سکتا ہے اس پہ طنز بھی کر سکتا ہے اور سننے والوں کو یا دیکھنے والوں کو یہ احساس دلا سکتا ہے کہ یہ خیال یا یہ نظریہ کو بہت زیادہ قابل عمل یا بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہے لہذا سبجیکٹیوٹی صرف تحریر تک محدود نہیں ہے سبجیکٹیوٹی پرفارمنس سے بھی کمیونیکیٹ کی جاتی ہے اور زبان کو کس طرح استعمال کیا ہے فکروں کو کس طرح استعمال کیا ہے آپ نے اس سے بھی معنی چینج ہو جاتے ہیں کسی بھی پیغام کے یہاں میں آپ کو ایک بہت دلچسپ مثال دے سکتا ہوں بہت مشہور ڈرامہ ہے ہزاروں سال پرانے واقعے پہ مبنی یونان سے جولیت سیزر کا جب سیزر کا قتل ہوا تو آپ کو پتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا فلموں میں بھی دیکھا ہوگا ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ سیزر کو سینٹ کے ممبرس نے سب نے مل کے قتل کیا تھا تاکہ کسی ایک آدمی پہ الزام نہ آئے سیزر کے قتل کا سیزر بہت پاپولر حکمران تھا اور بہت پاپولر لیڈر تھا تو یہ خدشہ تھا کہ اگر ایک آدمی قتل کرے گا اسے تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا لہذا ساری سینٹ انوالو ہوئی اس میں اور ان سب نے حصہ لیا سیزر کے قتل میں سیزر کا ایک بہت قریبی دوست مارک اینٹنی وہ بعد میں جب وہاں پہنچا سینٹ کی عمارت میں اور اسے پتہ لگا کہ سیزر قتل ہو گیا ہے لوگ باہر جمع تھے ایتھنس کے عوام کا مجمع تھا اور وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کس نے قتل کیا ہے تو مارک اینٹنی نے ایک تقریر کی جو بہت مشہور ہے لٹریچر میں کلاسیکل حیثیت اختیار کر گئی ہے اور اس میں اس نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جو سینٹ کے باہر جمع تھے یہ کہا کہ اگرچہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے فلا فلا فلا فلا ممبر نے سیزر پہ وار کیے اور اس کو قتل کیا مگر میں اس پہ یقین نہیں کرتا because they are all honourable people اس نے آنریبل لفظ کو اس لہجے میں اتنی بار ریپیٹ کیا that he succeeded in communicating to the people that they are not honourable people without seeing that they are not honourable people یہ لہجے کا استعمال تھا اور یہ ریپٹیشن کو جس انداز سے اس نے استعمال کیا یہ اس کا کمال تھا تو ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی ڈسکشن میں یہ طے کیا تھا کہ ٹیلی ویژن نے ہماری نہ صرف خاندانی زندگی کو متاثر کیا ہے بلکہ ہماری سوچ کو ہماری پولیٹیکل تھاٹ کو اور ہمارے انٹرنیشنل فیلڈ میں رویوں کو بھی تبدیل کیا ہے تو بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے ٹیلی ویژن پہ کسی بھی محفل میں آپ بیٹھے ہوں کہیں ڈسکشن ہو رہی ہو تو ہمیشہ ٹیلی ویژن زیر بحث آتا ہے کہ وہ کیا دکھا رہا ہے کیوں دکھا رہا ہے اس کا کیا اثر ہوگا یہ گفتگو ایک تو کلچر کے میدان میں ہوتی ہے جس کا تعلق بہت سا میوزک سے اور تفریح کے دیگر پروگراموں سے ہے آپ کو یاد ہوگا یا اس وقت اگر آپ چھوٹے ہوں گے تو آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کسی سے سنا ہوگا اپنے سینئر سے انیس سو اٹھاسی میں جب ضیاء الحق کے انتقال کے بعد بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ قائم ہوئی تو کیونکہ ضیاء الحق کے زمانے میں ٹیلی ویژن کی پالیسی بہت سخت رہی تھی اسلامائزیشن کے تحت بہت سی چیزیں ایسی ٹیلی ویژن پہ ممنوع قرار پائی تھیں جو ضیاء کے دور سے پہلے لوگ دیکھتے تھے یا بعد میں دیکھنا چاہتے تھے اور بعد میں دیکھنے کو ملی انہیں مثلا ضیاء کے دور میں ٹیلی ویژن پہ خواتین کے اسپورٹس جو ہیں خاص طور پہ ٹینس سوئمنگ باسکٹ بال اور ایتھلیٹکس وہ نہیں دکھائے جاتے تھے کیونکہ جنرل ضیاء الحق کی سوچ کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا کہ ویسٹرن ایتھلیٹس جو لباس پہنتی ہیں ٹینس کھیلتے ہوئے یا باسکٹ بال کھیلتے ہوئے یا سوئمنگ کرتے ہوئے یا دوڑ لگاتے وقت وہ اسلامی تعلیمات کے کیونکہ حق میں نہیں ہے اس کے مطابق نہیں ہے لہذا لوگوں کو یہ پروگرام نہ دکھائے جائیں اس سے ان کے اخلاق خراب ہونے کا خطرہ ہے جب ان کا انتقال ہوا اور الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے فیڈرل گورنمنٹ بنائی تو P T V Peoples Party کی حکومت کے ماتحت ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد اقتدار میں آنے کے بعد پارٹی کے ایک پاپ میوزک کا پروگرام ٹیلی کاسٹ کیا گیا جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں جو پروگرام سن رہے تھے انہوں نے بالکل اسی انداز میں جس انداز میں ویسٹ میں یا اور دوسرے ملکوں میں پاپ میوزک سنتے ہوئے جھوم جھوم کے ہاتھ اٹھا کے میوزیشن کے ساتھ یا گانے والے کے ساتھ ہلنا شروع کیا تو اس پہ شدید اعتراض کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کے کلچر کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش ہے اس کو فوش بھی کہا گیا کہ لڑکے لڑکیاں ہاتھ اٹھا کے ہل رہے ہیں گانا سنتے وقت یہ nineteen eighty eight eighty nine کی بات ہے اب اکیسویں صدی میں اس واقعے کے پندرہ سولہ سال بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ نہ صرف ہر قسم کا پاپ میوزک لوکل اور باہر کا وہ دکھایا جاتا ہے چلتا ہے اس میں ڈانس بھی ہوتے ہیں ضیاء الق کے زمانے میں پی ٹی وی پر گانا گانے والی فیمیل آرٹسٹ پر خواتین جو فنکار تھیں ان پہ یہ پابندی آئے تھی کہ وہ گانا گاتے وقت ہلیں گی نہیں جس سے یہ شائبہ ہو دیکھنے والوں کو کہ یہ رقص کر رہی ہیں یا ڈانس کر رہی ہیں یا ردم دکھانا چاہتی ہیں اس کی اجازت نہیں تھی ایک طرف تو یہ سختی اور دوسری طرف جو پروگرام آپ چودہ پندرہ سال بعد اب دیکھتے ہیں ان میں جس قسم کے لباس ہیں جس قسم کی حرکات و سکنات ہیں اسٹیج پہ اس میں بہت سا فرق پڑ گیا ہے زمانہ جتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ایک تو اس کا اثر ہے دوسرے جب ہم یہ کہتے ہیں پہلے بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے اور دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے تو اس میں صرف پاکستان کے ٹی وی دیکھنے والوں کو صرف پی ٹی وی کے پروگرام ہی دستیاب نہیں ہیں ان کو دنیا کے ہر ملک کے پروگرام دستیاب ہیں اور وہ اپنے ٹی وی سیٹ پر اپنے گھروں میں اپنے لیونگ رومز میں اپنے بیڈ رومز میں ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں تو اب جس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں آئرن کرٹن سوسائٹیز گلوبلائزیشن کا ایک اثر یہ ہوا ہے کمیونیکیشن کے میدان میں کہ آئرن کرٹن سوسائٹیز کا تصور ازکار رفتہ ہو گیا اور ہو گیا آپ کو یاد ہوگا میں نے پریس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ جب کمیونسٹ انقلاب آیا تھا سوویت یونین میں اور جب چین میں انقلاب آیا تھا روس میں انیس سو سترہ میں اور چین میں انیس سو انچس میں نائنٹین فورٹی نائن میں تو اس کے بعد ان دونوں کمیونسٹ سوسائٹیز نے یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ باہر کی کوئی خبر کوئی پرنٹ مٹیریل کوئی براڈ کاسٹ کوئی فلم کوئی گانا ان کے ملک میں بغیر اجازت نہیں آئے گی اور ان کی کوئی اطلاع بغیر پارٹی کی یا حکومت کی اپروول کے باہر نہیں جائے گی ان دونوں سوسائٹیز کے بارے میں ٹرم ایجاد کی گئی تھی آئرن کرٹن سوسائٹیز جن کے گرد ایک فولادی فصیل قائم کر دی گئی ہے نہ وہاں سے کوئی چیز بغیر اجازت کے حکومت کے باہر آ سکتی ہے نہ باہر سے کوئی چیز اندر جا سکتی ہے اور بھی بہت سی سوسائٹیز ایسی ہیں جو کمیونسٹ نہیں ہیں طالبان نے چار سال حکومت کی افغانستان میں انہوں نے بھی اپنی سوسائٹی کو آئرن کرٹن سوسائٹی بنانا چاہا بہت سے مڈل ایسٹ میں ایسے ملک ہیں جن میں بہت سی پابندیاں عائد ہیں ڈشنٹنے پہ اور اس کے استعمال پہ کیبل نیٹ ورک پہ لیکن فی زمانہ یہ پابندیاں پریکٹیکل نہیں ہے اور یہ کام نہیں کرتے لہذا اس سے دوسرے ملکوں کے طرز زندگی پہ اور ان کے کلچر پہ اثر پڑنا جو ہے وہ لازمی ہے کوئی بھی کلچر آج کل باہر کے اثرات سے محفوظ نہیں ہے اس میں مثبت اثرات بھی ہیں پازیٹو اور نگیٹو اثرات بھی ہیں یونیسکو کا میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو یونیسکو کی خواہش یہ بھی ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے کلچر ختم ہو گئے جن کو محفوظ رہنا چاہیے تھا اور بہت سے کلچر دور دراز کے علاقوں میں دنیا کے جن کا جدید دنیا سے رابطہ نہیں ہے ابھی مثلاً لیٹن امریکہ میں لاطینی امریکہ میں امیزون کے جنگلات میں کچھ ٹرائبز ابھی رہتے ہیں جو اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ہزاروں سال پہلے وہ گزارتے تھے افریقہ میں بھی کچھ ٹرائبز ایسے ہیں جن کی زندگی اسی طرح کی ہے جس طرح کی زندگی سینکڑوں سال پہلے وہ گزارتے تھے تو یونیسکو کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں ورائٹی ہونے کے لیے کلچر کی پلولرزم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو مختلف کلچر ہیں دنیا کے ان کو محفوظ رکھا جائے اور ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ دنیا سے رابطے کے باوجود یہ کلچر ان کی زبانیں دنیا سے ختم نہ ہو جائیں بعض زبانیں ایسی بھی ہیں ان ٹرائبز میں لاطینی امریکہ میں خاص طور پہ ایمیزون کے جنگلات میں جو ٹرائبز رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان میں سے ایک زبان ایسی بھی ہے یونیسکو کے کہنے کے مطابق جس میں جس کو بولنے والی اب صرف ایک بڑی عمر کی خاتون رہ گئی اور یونیسکو یہ چاہتی ہے کہ وہ زبان اپنے جونیئرس کو کچھ کو ضرور سکھا جائے تاکہ اس زبان کا نام و نشان نہ مٹ جائے بالکل اسی طرح جیسے پچھلے ہزار دو ہزار سال میں تقریباً دس ہزار زبانیں دنیا کی ختم ہو گئی آج سے ہزار سال پہلے دنیا میں پندرہ ہزار زبانیں تھیں اب آج کل ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں صرف پانچ ہزار مختلف زبانیں رہ گئی ہیں جن میں سے تقریباً چار سو زبانیں جو ہیں وہ صرف ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ میں بولی اور استعمال کی جاتی ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش نیپال بھوٹان ان پانچ ملکوں میں تقریباً چار سو زبانیں جو ہیں وہ ابھی زندہ ہیں باقاعدہ استعمال ہوتی ہیں بولی جاتی ہیں لکھی جاتی ہیں اور یونیسکو کی خواہش یہ ہے کہ ان زبانوں کو جو اب رہ گئی ہیں پانچ ہزار وہ محفوظ رکھا جائے اور ان کو پھلنے پھولنے کی گنجائش میسر ہونی چاہیے تو میس میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے مختلف کلچرز کو پرومیننٹ کرنے کا ان کو ڈپکٹ کرنے کا ان کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دینے کا اور زبانوں کو زندہ رکھنے کا زبان جتنی زیادہ استعمال ہوگی اتنی وہ کامیاب ہوگی اتنی وہ زیادہ عرصے تک زندہ رہے گی ورنہ ہوتا یہ ہے کہ باہر کے اثرات کی وجہ سے زبان بھی تبدیل ہوتی ہے اور رہن سہن کے طریقے بھی تبدیل ہوتے ہیں انگریزی کو بین الاقوامی زبان کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور اس کو ایک انٹرنیشنل لینگویج کہا جاتا ہے جس کے اثرات ہمیں اپنی زبانوں پہ بھی نظر آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پہ بولنے والے بہت سے نوجوان پرفارمر جو ہیں کمپیئر اور دوسرے پرفارمر وہ جو زبان بولتے ہیں اس میں بہت زیادہ انگریزی کے الفاظ ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ایک کلچرل چینج کا عمل ہے کیونکہ وہ گھروں میں بھی یہی زبان بولتے ہیں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں بھی یہی زبان بولتے ہیں اس لیے یہ ہمیں اب محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اثرات ہمارے میس میڈیا پہ بھی پڑ رہے ہیں تو ایک تو کلچر کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے ہم کسی اگلے لیسن میں تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا اعتراضات ہیں اور کیا اس کا توڑ کر سکتے ہیں دوسرے نظریاتی طور پہ خبروں کے اور ڈسکشنز کے پروگرام میں جو پالیسی اختیار کی جاتی ہے خاص طور پہ سرکاری ٹیلی ویژن میں وہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن نے ہمیشہ وہ پالیسی اختیار کی خبروں اور ڈسکشن کے حوالے سے انالیسس کے حوالے سے کمنٹس کے حوالے سے جو ہمیشہ حکومت وقت کی سپورٹ میں جاتی ہے اور اس میں اپوزیشن کا نقطۂ نظر نہیں دیا جاتا یہ آج کے دور میں اکیسویں صدی میں اب اس لیے مشکل ہے یہ کام آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پی ٹی وی کی پالیسی گریجولی اب چینج ہو رہی ہے اوپن نس آ رہی ہے اس لیے کہ اب یہ کام اس لیے مشکل ہے کہ پی ٹی وی کو نہ صرف انٹرنیشنل چینلز کا مقابلہ درپیش ہے بلکہ اب پاکستان کے ویورس کو آلٹرنیٹ چینلز پاکستان میں ہی دستیاب ہیں مقامی چینلز جو پرائیویٹ اونرشپ میں ہیں اور وہ یقیناً آزادی کا استعمال فریڈم آف ایکسپریشن کا پی ٹی وی کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں اور وہ زیادہ ورائٹی ویوز کی سوچ کی نظریات کی دیتے ہیں جس کی وجہ سے ویورشپ جو ہے پی ٹی وی کی کم ہو کے ان پرائیویٹ چینلز کے پاس جانے کا خدشہ ہے پی ٹی وی کو لہذا اپنے ویورس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صحیح طور پہ مقابلہ کرنے کے قابل ہو اور وہ مقابلہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب لوگ اس کے پروگرام سے مطمئن ہوں کلچر کے حوالے سے اور پالیٹکس کے حوالے سے ٹیلی ویژن کے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا ہے اس کے ریزنس کیا ہیں اور اس کو کس طرح ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اس پہ ہم اپنے اگلے لیسن میں بات کریں گے ہم نے آج جو بات چیت کی ہے اس پہ غور کیجیے سوچئے سوچنے کا عمل بہت اچھی چیز ہوتی ہے خاص طور پہ طلبہ کے لیے اور طالبات کے لیے کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں تو پھر نئے نئے ایونیوز آپ کے سامنے آتے ہیں اور علم کی ایک سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ با علم آدمی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینے کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے علم کہ آپ خود سے فیصلہ کر سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور بنی بنائی جو اوپینین ہے اس کو ماننے کی بجائے اپنی اوپینین خود سے تیار کریں میرا خیال ہے آپ اس پہ غور کریں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں